بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم و علی آله و اصحابہ اجمعین قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن مجید جزوی طور پر تو بارہا پڑھا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر کو قرآن مجید کے مختلف ترجمے اور تفسیریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن یہ موقع ایک طویل عرصے میں ملتا ہے اور یہ طویل عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک پر عمومی طور پر اس کے مضامین کی گرفت مشکل ہو جاتی ہے اگر کسی شخص نے تین سال چار سال کے طویل عرصے میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کیا ہو تو جب تک وہ تفسیر کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اس وقت تک بہت سا مطالعہ نظروں سے اجل ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک بحث سے مجموعی میں کیا ہے اس کی کیا ہے اس کی جو اندرونی مضامین کی تشکیل یا صاف ہے یعنی انٹرنل اسٹرکچر قرآن مجید کا کیا ہے یہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے ہر طالب علم کو جہاں کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت ہو جہاں قرآن مجید کی ترتیب اور مندرجات سے آشنائی ہو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بحثت مجموعی اس کو یہ بات مستحضر رہے اس کے سامنے یہ بات رہے کہ کتاب الہی کے مضامین کی ترتیب کیا ہے اس کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے ربط اور نظم پر گفتگو ایک مستقل خطبے میں ہوگی لیکن ایک عمومی نظر کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے قرآن مجید کی بنیاد واحد الہی یہ بات ہم سب جانتے ہیں وہی کی تعریف وہی کی حقیقت وہی کی نوعیت اور اس کی قسموں پر ابھی گزارشات پیش کرتا لیکن یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی اس وہی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کتاب میں موجود ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہی کی قسمیں کتنی ہیں اور قرآن مجید کا وہیں سے تعلق کیا ہے قرآن مجید کی تعریف علماء اصول نے جو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اصل الفاظ عربی کے ہیں بعد میں اس کی تفسیر بیان کروں گا علماء اصول نے لکھا ہے کہ قرآن مجید سے مراد کلام اللہ منظر اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نازل ہوا ہے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر المعجزی بصورت من جس کی ایک ایک صورت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے المتعبدی بتلاوتی ہی وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت سمجھی جاتی ہے والمکتوب فی المصاحف جو قرآن پاک کے نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے المنقول الینا بین تفت المصحف نقل متواتر رہے اور جو ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مصاحب کی شکل میں نقل ہوتا چلا آیا اس چیز کو قرآن مجید اس تاریخ کی تفصیلات اور اس میں جن شروع کی نشاندہی کی ہے اس پر آگے چل کے گفتگو ہوگی قرآن مجید کا مصدر و ماخذ وحی الہی ہے وہی کس کو کہتے ہیں قرآن مجید کا نزول وہی کی کون سی شکل سے ہوا ہے یہ ابتدائی گزارشات کا موضوع ہے کے لفظی معنی کلام عرب میں آتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور جلدی سے کسی کو کوئی ایسا اشارہ کر دینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا مطلب اور پیغام سمجھ لے اس کو عربی زبان میں وہی کہتے ہیں الشارت السریعہ لطف یعنی ایک سٹل انداز میں جلدی سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا جائے کہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے اس کو عربی زبان میں لغت میں وہی کہتے ہیں لغت میں وہی جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کے نمونے اور اس کی مثالیں کلام عرب میں ملتی ہیں جس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں یہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا وہ اوخا اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے وہ موسا ہم نے موسا کی ماں کے دل میں یہ بات جلد سے ڈال دی کہ وہ اس طرح سے ان کی پرورش کرے یہ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات میں وہی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اصطلاحی مفہوم میں وہی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ کے فرشتے کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے قلب مبارک پر القا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ انسانوں تک پہنچائیں وہی میں تین چیزیں شامل ہیں وہی تین بنیادی عناصر سے عبارت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو ماں باد طبی نوعیت رکھتا ہے یعنی سپر نیچرل سورس رکھتا ہے یہ اس میں بنیادی چیز اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ کا حکم بتائیں تو یہ وہی نہیں اللہ کا حکم سب کے لیے دستیاب ہے سب کے سامنے موجود ہے جس کا جی چاہے دیکھ کے معلوم کر لیں وہی سے مراد وہ ذریعہ علم جو باپ طبی ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے دوسری بنیادی چیز وہی کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے اس کی قطعیت اور یقین دنیا کی ہر قطعیت اور یقین سے ماورا ہے قطعیت اور یقین یہ وحی الہی کے بنیادی عناصر اور اس کی تعریف میں شامل ہے قطعیت پر زور اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں کوئی اچھی بات ڈل جاتی ہے جسے القاع کہتے ہیں آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ کبھی درد دیتے ہوئے یا کوئی مضمون پڑھاتے ہوئے طالب سوال کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں اس کا جواب آ جاتا ہے یہ القاع ہے لیکن یہ خطی و یقینی نہیں ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو آپ بعض تحقیق جی، کریں جی۔ کتاب الہی سے اور دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کے طے کریں کہ صحیح کہ غلط لیکن وہی الہی سو فیصد قطعی ہوتی ہے اور ہمیشہ قطعی و یقینی ہوتی تیسرا بنیادی عنصر جو وہی کی تاریخ میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وہی اپنے پانے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب تعمیر ہوتی ہے اس کے بعد پھر کوئی اختیار کسی انسان کے لیے باقی نہیں رہتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور اس میں پھر کوئی اور آپشن کسی کے لیے نہیں القا میں آپشن ہے آپ جی چاہے اس پہ عمل کریں جی چاہے نہ کریں آپ کو اچھی لگے بات تو مان لیں نہ اچھی لگے مت مانیں لیکن یہ آپشن یا یہ اختیار وہی کے بارے میں نہیں یہ تین بنیادی عناصر ہیں جن سے وہی کی تاریخ مکمل ہوتی ہے وہی ایک ایسا تجربہ جو انتہائی غیر معمولی اتنا غیر معمولی اتنا غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید کا نزول جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری یا تیسری وحی کے دوران حضور کو اس بات سے متنبع کر دیا کہ انا سنلقی علیہ کا قول سکیلا ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں یہ جو قول ثقیل ہے کلام کا جو بھاری پن ہے یہ کئی پہلوؤں سے بھاری بنا ایک تو عمل اس کی جو تلقی ہے یعنی جو ریسیپشن ہے اس کلام کا جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس کو ریسیو کرتے تھے تلقی کرتے تھے کل کسی نے مجھے کہا کہ الفاظ مشکل بولتے ہیں لیکن تلقی کے علاوہ کوئی اور لفظ ایسا ہے نہیں جو اس مضمون کو ادا کر سکے تلقی سے مراد جب آپ کوئی میسج ریسیو کرتے ہیں اس عمل کو تلقی کہتے ہیں دیدی. تو وہ تلقی جو ہے وہی کی وہ اتنی غیر معمولی اور اتنا مشکل تجربہ ہوتا تھا کہ پہلے تجربے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقت خشی تو کہ مجھے اپنی جان کا ڈر اتنا غیر معمولی حضور نے اس کو محسوس فرمایا اور جب آپ گھر تشریف لائے آپ نے سب نے پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا زم ملونی زم میں اور ایک دوسرے تجربے کے موقع آپ نے فرمایا دس سرونی دس سرونی صحابہ صاحب کرام جنہوں نے اس کو دیکھا ان کو تو اس کا اندازہ نہیں کہ حضور کے جسم مبارک پر کیا گزر رہی ہے حضور کا قلب و روح اور جسم مبارک کس کیفیت سے گزر رہا ہے لیکن باہر سے جنہوں نے نے دیکھا انہوں تھوڑا سا اندازہ کیا کہ حضور والسلام کے جسم مبارک پر قلب مبارک پر روح پر ذہن پر کیا کیفیات گزرتی ہوں گی اس کا تھوڑا سا اندازہ دیکھنے والوں نے کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کاتبان وہی میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے برابر میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا جب آپ قریب قریب بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے گھٹنے کے اوپر آ جائے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک نزول وحی کی کیفیت نازل ہوئی تفصیل واقعے کی میں چھوڑ دیتا ہوں زید نے ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے بہت پہاڑ میرے گھٹنے پر رکھ دیا ہے اور اب میرا گھٹنا چورا چورا ہو جائے لیکن یہ کیفیت چند لمحے رہی اور چند لمحوں کے بعد حضور کی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے لا من المؤمنین اس کے بعد غیر الد کا اضافہ کرو یہ ایک لفظ تھا غیر الضرر جس کی تلقی میں یہ کیفیت حضور پر دی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم عموماً جس اونٹنی پر فرماتے تھے جس کا نام ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی انتہائی طاقتور ترین اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی اسی پر حضور نے ہجرت کا فرمایا اسی پر حضور فتح مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور کا قافلہ رک گیا اور رسول کی اٹھنی کھڑی ہو گئی جس کو حضور سوار دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانکیں اس طرح لرز رہی ہیں کہ اس پر کوئی بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے تھوڑی دیر میں وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی لیکن بیٹھ کر بھی اس طرح ہانپتی رہی جیسے کسی بڑے بوجھ کے تلے دب گئی تھوڑی دیر میں اس کی ختم ہو گئی اونگنی کھڑی ہو کے چل پڑی تو آپ نے کاتبان وہی جو اس وقت ہمراہی میں تھے ان کو یاد فرمایا اور طلب فرما کے یہ آئے ان کو لکھوائی وقل جا الحق الباطل ان الباطل وضاح الگ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تلقی وحی کا ہے یہ کئی اعتبار سے بڑا غیر معمولی تجربہ ذمہ داری کے احساس اور شعور کے اعتبار سے ان احکام کی فہم اور ان کی تبلیغ اور اس پر عمل درامد کے اعتبار سے جن پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی اور پھر آگے جو پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے پر تھی اس کا احساس ان سب نے مل کر اس کو ایسا اور ثقیل بنایا جس کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ آپ تیار رہیں ایسا قول نازل ہونے والا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وہی کے اسالیب کے بارے میں کہ وہی کس طرح نازل ہوئی ماکان علی بشر اللہ وحی او مورا حجاب او یورس رسول کسی بشر کے یہ شاعر شان نہیں ہے یہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ ہم کلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ اس کلام سوائے وہی کے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی ایلچی بھیج کر کہ اس کے ذریعے پیغام منتقل کیا جا سکتا یہ تین طریقے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں جن کی تفصیل کتب تفصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہی تین طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں بیان کیا جو صحیح بخاری کے پہلے باپ میں دوسری حدیث صحیح بخاری کا پہلا باپ ہے باب کئی فقان عبد اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا اس میں امام بخاری نے دو حدیثیں شامل کی ایک مشہور حدیث ہے نمل اعمال و اس کی تفصیل ہے اس حدیث کی ریلیونس اس باب سے کیا ہے فلم بھی ویسے ہیں بڑی عالمانہ ویسے ہیں دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے یقیناً یہ سب تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کی ہوں گی وہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ آپ پر وہی کیسے آتی آپ نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آواز براہ راست دماغ اور دل میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے جس میں کوئی نشے و فراز نہیں ہوتا جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا رکاوٹ نہیں ہوتی ایک تسلسل کے ساتھ ایک آواز دل پر سخت ہو جاتی ہے وہ ہوا اشد ہوا سب سے جو مشکل محسوس ہوتا ہے وہ یہ سیوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کے سب سے سخت تجربہ یہی ہے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ وَإِنِّي لَرَائِكُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّ جَبِينَهُمْ لَا تَفَصَّدُ عَرَقًا کہ میں نے بعض اوقات سر ترین راتوں میں آپ کو دیکھا کہ جب حضور وحی کی کیفیت ہوئی تو آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ جاری ہوا جیسے کسی کی فصل کھول دی جائے رگ کاٹ دی جائے خون نکلتا ہے اس طرح سے پسینہ جاری ہوا جس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ اشد ہوا نہیں ہے سب سے سخت طریقہ یا اسلوب یہی تھا وہی دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بال واسطہ ہم کلامی ہو اور اس واسطہ ہم کلامی کے نتیجے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے اور اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ یہ تمسل الملک رضول بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے پیغام پہنچاتا ہے میں میں اس کو یاد کروں ان تین طریقوں سے سے زیادہ نزول وحی پہلے طریقے اور عموماً وہ وحی جو قرآن پاک محفوظ نہیں ہے وحی غیر مطلوب یعنی وہ وحی جو قرآن پاک کا حصہ نہیں بلکہ حدیث مبارک کا حصہ ہے وہ دوسرے یا تیسرے طریقے سے لیکن بعض اوقات قرآن پاک بھی ان دو طریقوں سے آ سکتا تھا یہ سعادت حضرت موسا علیہ والسلام کو کئی بار حاصل ہوئی لیکن جب تورات نازل ہوئی تو وہ ایک مرتبہ نازل ہوئی اور اس کی نوعیت ان تینوں سے مختلف معلوم ہوئی حضرت موسا علیہ والسلام کو دور پر بلایا گیا اور لکھی ہوئی تختیاں تورات کے حوالے کر دی لا کے حوالے کی کسی اور طریقے سے حوالے کی گئی اس کے بارے میں قرآن مزید بھی خاموش ہے تورات بھی خاموش ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نوعیت کیا حضرت علیہ السلام یک بار وہ تختیاں لے آئے اور اس کی روشنی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے سینے میں ڈالا لوگوں کو احکام پہنچانا کے اللہ کو اللہ رسول وسلم کے بارے میں محدثین اور مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ حضور علیہ صدل پر وہی کا نزول چوبیس ہزار مرتبہ چوبیس ہزار مرتبہ نزول وہی کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں علماء اسلام نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں بہت سی بحثیں کی کیا اس پورے چوبیس ہزار میں صرف قرآن مجید کا نزول شامل ہے یا ہدایت اور رہنمائی کی بقیہ چیزیں بھی شامل ہیں ظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث اور جو رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی وہ سب شامل ہے حدیث قدسی اور حدیث رسول دونوں اس میں شامل ہیں لیکن کوئی اس کی سراحت حدیث یا قرآن پاک میں نہیں ہے اس لیے زیادہ تفصیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پوچھی گئی یہ تو وہی کی نوعیت اور کیفیت کی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ وحی ہے جو اپنے الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو معجز ہے جس کو بطور معجزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس کے معجزہ ہونے کا قرآن پاک میں ذکر ہے دوسری وہی وہ ہے جو الفاظ میں نہیں نازل ہوئی بلکہ معنی و مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یا ذہن مبارک پر اتارا گیا لیکن اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا اس میں پھر دو قسمیں ایک تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واحد میں کلام فرمایا ایک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیغہ واحد تکلیم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو اپنی زبان سے بیان کیا پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور دوسری کے لیے عام طرح استعمال پہلی سب سے پہلی قسم کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں وحی جلی بھی کہتے ہیں وحی ظاہر بھی کہتے ہیں جو قرآن مجید میں لکھی دوسری وحی کے لیے وحی غیر مطلوب وحی خفی اور اس جیسی دوسری اصطلاحات استعمال جیسا کہ میں نے عرض کیا وحی کے لیے بنیادی خصوصیت جو قرآن پاک میں اور ہر جگہ پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم انتہائی خفی اور یقینی ہے اس علم کے نتیجے میں علم حضوری حاصل ہوتا ہے علم حصولی حاصل نہیں علم کی فلاسفہ اسلام میں حکما اسلام میں دو قسم بیان کی ایک علم حصولی ہے جو انسان اپنی کابی سے حاصل کرتا ہے آپ نے اسکول دلائل سے منطق سے لاجک سے لیبورٹری میں بیٹھ کر اپنے اپنی استدال سے علم حاصل کیا یہ علم حصولی جو سنی بھی ہوتا ہے اور پتی بھی ہوتا ہے بعض اوقات زنی ہوتا ہے بعض اوقات قطعی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہمیں پتی والے ہوتا ہے کل ثابت ہوتا ہے کہ تو پتی نہیں لیکن جو علم حضوری ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ایک مریض کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ بطور ڈاکٹر کے آس پاس کہتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے علم حضوری ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے کہ نہیں ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورج اس کو سائبیریا میں پیدا ہوا اس نے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا سمجھا ہاں کہ بادل ہوئے ہیں سورج نہیں نکلتا سنتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو بڑی ہوتی ہے بڑا تیز ہوتا اب وہاں جب تک وہ سائبیریا میں ہے برفانی علاقوں میں رہتا ہے آپ اس کو دلائل دیں سمجھائیں جغرافیہ پڑھائیں گے یہ علم حصول حاصل ہوگا آپ اسے لا کے سپی اور جگہ وباد بٹھا دیں اس حصول حاصل ہو جائے گا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی آفتاب آمد دلیل آفتاب یہ فرق ہے علم حصولی اور علم حضوری وہی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم فکری ہے اس لیے کہ وہ علم حضوری علم حضوری یا حصولی دونوں کے جو مصادر ہیں کچھ مشترک ہیں جو مصادر مشترک ہیں وہ انسان کے حواس انسان ظاہری حواس آپ نے دیکھ کر معلوم کر لیں سن کے معلوم کر لیں چھو کے دیکھ لی چکے دیکھ لی یہ سارے حواس علم حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے علم انسان یہ سمجھتا ہے کہ اکثر و بیشتر قطعی ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اس کا یقینی ہونا ضروری نہیں آج آپ کو ایک چیز ایک طرح معلوم ہوتی ہے دوسری طرح معلوم ہوتی ہے کوئی شخص جس کی آنکھوں کا عدسہ ٹھیک نہیں ہے کلر بلائنڈ بھی ہوتا ہے اس کو ایک رنگ نظر آتا ہے آپ کو اور رنگ نظر آتا ہے تو گویا ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی قطعی و یقینی نہیں ذنی ہوتا ہے ہے بعض یقینی ہوتا دوسرا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوا عقلی استدلال کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص قطعی اور یقینی اس میں بھی بعض اوقات ذنی ہوتا ہے بعض اوقات قطعی ہوتا ہے ایک عام تاثر یہ ہے کہ حواس اور عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ انسانی علم کا بیشتر حصہ اکثر بیشتر یہ غلط فہمی پائی جاتی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ایسا نہیں انسان کو جو مکمل علم آپ کو حاصل ہوا ہے یا کسی انسان کو حاصل ہوا ہے اس کا بیشتر حصہ نہ آواز سے حاصل ہوا ہے نہ عقل سے حاصل اگر آپ اپنے معلومات کا جائزہ لیں تو کچھ معلومات آپ کے ذہن میں ہیں اس کو آپ لکھنا شروع کریں فہرست بنانا شروع کریں اور پھر ایک ایک کر کے جائزہ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے آیا تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اکثر حصہ نہواز سے آیا ہے ناحق سے آیا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ سنا آپ کے علم ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر رکھا آپ کے علم ہے کہ ہٹلر جرمنی کا حملہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹوکیو جاپان کا حکومت آپ کے علم میں ہے کہ سائبیریا میں بارہ سال بارہ مہینے برفباری رہتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ امام حنیفہ بہت بڑے فقیر ہے آپ کے علم میں ہے کہ امام بخاری بہت بڑے محدث ہے لیکن کیا ان میں سے کوئی چیز آپ نے اپنے حواس سے دیکھی ہے آپ نے دیکھا امام بخاری کو امام کو حنیفہ کو ہٹلر کو یا بغداد پر حملہ ہو آپ نے چکے دیکھا ہے سون کے دیکھا ہے آپ نے عقل سے معلوم کیا ہے کہ عقل سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ایک امام منیفا جیسا آدمی ہونا چاہیے یہ عقل سے معلوم کرنے کی بات ہی نہیں یہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہوئی یا کسی کو معلوم ہوتی یہ دوسرے کی اطلاع دینے سے معلوم ہے اس کے لیے آپ خبر کی اطلاع استعمال کر سکتے ہیں یہ علم جو ہمیں یا آپ کو ملا ہے یہ خبر کے ذریعے ملا ہے کسی انسان نے خبر دی ٹی وی پر بیٹھ کر کے امریکہ رہنا لگا کسی مورخ نے خبر دی کتاب میں لکھ کر کے ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا کسی جغرافیہ نویس یا اخبار نویس نے خبر دی کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت کسی اور جغرافیہ نویس نے بیان کیا یا کسی سیاح نے لکھا کہ سائبیریا میں بارہ مہینے رہتی گویا معلومات کا بیشتر ذخیرہ بڑا حصہ خبر کے ذریعے ہم تک منتقل میں یہ خود اپنے مشاہدے اور تجربے سے اکثر معلوم ہوتا اب خبر کا جب جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں غلط خبر بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں بعض اوقات جان بوجھ کے کرتے ہیں بعض اوقات غلط سہمی سے کرتے ہیں بغیر جانے بوجھے بھی کرتے ہیں لہٰذا صحیح خبر کو غلط خبر سے میز کرنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے وہ پیمانہ کیا ہے وہ پیمانہ جو ہر انسان مشرقی اور مغربی عالم اور جاہل مسلمان اور غیر مسلم اپنے سامنے رکھتا ہے بڑا آسان ہے اور بہت سیدھا سادہ کرتا ہے تو یہ کہ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے ابتدائی اسٹیمیشن میں ابتدائی اندازے میں تو آپ کو سچا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے اگر آپ کے اندازے میں وہ سچا ہے تو آپ اس بات مان لیتے ہیں جھوٹا ہے تو نہیں مانتے مشکوک ہو جب بھی نہیں مانتے تین شکلیں ہیں سچا ہے یقین آپ کے اندازے میں جھوٹا ہے یا مشکوک ہے آپ کو کچھ معلوم نہیں بعد کی دو صورتوں میں آپ اس کی بات نہیں مانتے پہلے جو مان لیتے دوسری بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی امانت دار ہے کہ نہیں اس وقت سچ بول رہا ہو لیکن امانت دار آدمی نہ ہو سچ بات بتا رہا ہو کسی بری نیت سے بتا رہا ہو اگر آپ کے تجربے میں آپ کے اندازے میں وہ امانت دار بھی ہے تو آپ کی بات مان تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی جس چیز کی اطلاع دے رہا ہے اس سے براہ راست متعلق بھی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی علم بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اگر وہ علم رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کے بعد قابل قبول ہے علم نہیں رکھتا تو قابل قبول نہیں جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائے جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائے سچائی امانت اور علم تو اس ذریعے سے آنے والی خبر ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو قطعی و یقینی خبر پھر اپنے عقلی استدلال کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا اپنے مشاہدے اور حواس کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا اپنے مشاہدے اور حواس کو نظر انداز کر کے اس فقیر آپ سے کسی کی طبیعت خراب ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کروا کروایا ڈاکٹر بڑا مشہور ہے آپ کو یقین ہے کہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے علم رکھتا ہے یہ بھی یقین ہے کہ دیانتدار ڈاکٹر ہے کوئی دھوکے باز نہیں ہے یہ بھی یقین ہے کہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے مرض کے بارے میں جو اس نے اندازہ کیا وہ صحیح اندازہ کیا اور آپ کو صحیح بتا رہا ہے جب یہ تین چیزیں یقینی ہوگی تو اس بات کی یقین دہانی کے بعد قبول کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا صدق ان کی امانت اور ان کا علم یہ تینوں مکمل طور پر بھروسے کے قابل الصادق الامین اور العلیم یہ تینوں ان میں موجود نہ صرف موجود تھیں بلکہ خالفین نے اور دشمنان نے انبیاء نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ الصادق بھی ہیں الامین بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں علم تو ایسا رکھتے ہیں کہ آج تک کے چشمے جاری اور ساری ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت عبد صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو مسئلہ یہ کیسے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں یہ بات کیسے پیدا یہ کس طریقے سے پیدا ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کے جواب میں پھر آؤں گا علم حضوری اور علم رسولی کی طرف علم حصولی جو استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے عقلی استدلال کی بنیاد پر وہ بڑا کمزور ہوتا ہے آپ نے مولانا ربی کا ایک مفید جملہ سنا ہوگا شعر پائے استدلالیاں جو بھی ببل استدلالی لوگ ہوتے ہیں جو استدلال کی بنیاد پر اپنے علم کی احساس رکھتے ہیں ان کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوا لکڑی کا پاؤں آپ فرضی پاؤں بنا دیں اس کے لکڑی کے اینڈ پائے جو بھی سخت بے تمکی ببل اور جو لکڑی کا پاؤں ہوتا ہے وہ بے تمکین ہوتا ہے جمتا نہیں ہے کہیں بھی نہیں جم سکتا کوئی مصنوعی پاؤں لگا کے دوڑنے لگا سکتا لیکن پاؤں جم ہی نہیں سکتا یہ واقعی بالکل درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پہ جو علم ہوتا ہے وہ وقتی کام چلانے کے لیے ہوتا ہے جیسے لگڑے کو آپ نے پاؤں لگا دیا جالی آزا لگا دیے مصنوعی ہو سکتا ہے کام چلا لیتا ہے لیکن وہ کسی پاؤں والے سے نہیں نہیں کرکٹ کھیل سکتا مصنوعی پاؤں جو اصل تمکین جس کو حاصل ہوتی ہے بنیاد حاصل ہوتی ہے عقل اور علم کے میدان میں وہ علم حضوری والے کو حاصل ایک شخص محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے دوسرا شخص استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے کہ نہیں تو علم یقینی اور قطعی اس کا ہے جو خود تجربے سے گزر رہا ہے جس کو خود اس تجربے کا سامنا کرنا پڑا اس لیے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ساتھ رہنے والوں کے قلب و نظر میں اور ان کے رب و پے میں اور روح و اذہان میں ایک ایسا قطعی و یقین علم ان کی شخصیت کے بارے میں حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی استدال کی ظاہر استدال کی ضرورت نہیں رہے سی استثال اور دے کے بعد آ کہ یہ جو عقلی استدال ہے دلائل کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر چیزیں آج ثابت ہوتی ہیں کل غلط ہو ہیں اور ہر ذہین آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور مناظرہ اور لفاظی کے فن سے واقف جس چیز کو چاہے دلائل سے ثابت کر دے جس چیز کو چاہے دلائل سے کمزور ثابت کر دے سر سید احمد خان صاحبزادے کا سنا ہوگا سید محمود جن کے بارے مشہور ہے کہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ کے حامل وہ اپنے بعد مشاغل میں رہتے تھے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھول جائے گئے کسی عدالت میں دلی یعنی کونسل میں غالباً کسی فریق نے ان کو انگیج کیا اس کی طرف پیش ہوئے اور اپنی ذہنی کیفیت میں یہ یاد نہیں رہا کہ میں اس کا وکیل ہوں یا مخالف کا وکیل ہوں مخالف کی طرف سے انہوں نے دلائل دینے اور دلائل اتنے دیے انہوں نے تین چار دن مسلسل کہ یہ لوگ گھبرا گئے اتنے بڑے آدمی تھے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا اشارہ تین چار دن کے بعد جب پریشان ہوئے خاموشی سے کسی ذریعے سے کہوایا آپ تو تمہارے وکیل انہوں نے کہا عدالت میں کہا کہ جناب والا فریق مخالف کے حق میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے سزا دینے کے لیکن یہ سب غلط پھر ایک ایک کر کے دلائل سے اس کی تردید کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دنیا آشش کر تو دلائل کا تو حال یہ ہوتا ہے آپ نے ایک ایک روحی صاحب کا نام سنا ہوگا مشہور خاندان تھے ہمارے مدد اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بانی بھی ان سے میں نے ایک مطلب پوچھا کہ آپ نے سب سے بڑا وکیل زندگی میں سوچے بڑا اور جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جس نقطۂ نظر کی وہ تائید کر رہے تھے ذرا دیوار اور زمین و آسمان اور اور لوگوں کے لباس اور کپڑے اور دلیے اور کرسی ہر چیز اس کی تائید کر رہی ہے اس طرح سے دلائل سے سما باندھ دیا گیا ظاہر ہے ان کی کوئی ذاتی کمٹمنٹ نہیں ہوتی تھی اس سے جو پیسے دیتا تھا اس اسے اپنے دلائل بیان کر دیا کرتے تھے تو دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اس کو جب چاہے غلط ثابت کرے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر سے ضمیر اور اس کا دل اس کی روح اور اس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے چاہے عدالت اس کے اپنے ثابت ہوتی آپ اپنے والدین کو والدین مانتے والدہ متراضہ اگر کوئی عدالت میں جا کے ثابت کرنا چاہے آج پوچھے کہ دلیل دے کہ واقعی آپ کے بہن بھائی تو شاید کوئی دلیل دینا بڑا دشوار اور اگر آپ دے بھی دیں تو کوئی اتنا بڑا ماہر وکیل اس کے پر سے اڑا سکتا ہے لیکن کسی کے پر سے اڑانے سے آپ کے یقین اور اس تعلق کے طلبی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آپ کو اپنے والدین سے اور بھائیوں سے اور گھر والوں سے یہ جو علم حاصل ہوا یہ کیسا یہ جو علم ہے جو جو یقین اور شعور اندر سے ہے یونان قلبی بھی ہے یہ یہ کہاں سے آتا ہے اس کے لیے کسی وقتی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تو اس پورے یعنی عمر بھر کے تعلق کی بنیاد پر عمر بھر کی اس محبت کی بنیاد پر عمر بھر کے اس قربانیوں کے جذبے کی بنیاد پر آپ کی یقین حاصل ہوا جس کو کوئی طاقت دلا نہیں سکتی کوئی دلیل ختم نہیں کر سکتی اور صدیق کے دل میں وہی یقین پیدا ہوا اسی طرح کا یقین تھا جس کے بعد کسی مزید ثبوت یا مزید دلیل کی ضرورت نہیں اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کو سب سے نمایاں طور پر پیش کیا اپنی ذاتی زندگی کو وقت ربی تو جی محمر میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا تم میرے شخصیت کردار سے واقع یہ مفہوم ہے وہی کے علم قطعی اور علم یقینی کا ذریعہ قرآن مجید اس علم قطعی اور علم یقینی کے ذریعے میں نے عرض کیا ایک ماں بعد طبی ذریعہ ہے انسان کے جتنے طبی وسائل ہیں جتنے حواس جو بھی کچھ انسانوں کو حاصل ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے یہ ان سب سے ماورا ہے جی۔ اور وحی الہی کو انسانوں کے وسائل سے ماورا ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے رہنما یا قیادت کے مقام پر فائد ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات اور ذاتی تعصبات سے کبھی بھی آزادی کوئی بڑے سے بڑا انسان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اپنے ذاتی احساسات سے آری نہیں حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات میں غصے کے عالم میں بھی بات کہہ دیتا ہوں بعض اوقات میں کسی خاص کیفیت میں بھی بات کہہ دیتا ہوں اس لیے یہ سمجھا کرو کہ مشورہ کیا ہے اور حکم کیا ہے یہ صرف واحد الہی ہے جو ہر قسم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماورا ہے اس لیے ایسا نظام فراہم کرنے کے لیے جو سارے انسانوں کو عادلانہ اور مساویانہ رہنمائی دے سکے باقی کے علاوہ کوئی دنیا کے جتنے قوانین اور نظام وہ ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے بنائے ہوئے بعض اوقات ایک انسان قانون ساز کے مقصد سے فائدہ ہو جاتا ہے وہ بادشاہ ہے ہے وہ لوگوں کو قوانین دیتا ہے بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ ذمہ داری سنبھالتا ہے وہ انسانوں کو قوانین دیتا ہے لیکن انسانی تاریخ کے طویل تجربے نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ایک ہو یا سینکڑوں ہو یا ہزاروں ہو وہ اپنے ذاتی میلانات اور ذاتی رجحانات ذاتی تعصبات اور مفادات سے آزاد قانون بنانے کی ذمہ داری رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری زمینداروں کو دی جائے گی زمینداروں کے مفاد کا لحاظ کریں گے قانون دانوں کو دی جائے گی تو وہ وکیلوں کے قانون دانوں کے مفاد کا لحاظ کریں گے اساتذہ کو دی جائے گی تو وہ اساتذہ کے مفاد کا لحاظ کریں گے ماورا نہیں ہو سکتا اس لیے انسانوں کے ذاتی میلانات کا اس میں راہ ناگزیر اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کہ انسانوں کو بنیادی رہنمائی اس میں کسی انسان کے مفاد یا مسلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا بلکہ سارے انسانوں کی مفلحت کا لحاظ رکھا یہ دے دی جائے پھر اس کے بعد انسان اس حدود کے اندر آزاد ہو جس طرح چاہے قوانین اور رہنمائی کی تفصیلات طے کرے وہی حق دین نئے سودے ہم وہی حق دین نئے سودے ہم سود خود در نگاہش سود محدود ہے وہی حق وہ ہے کہ جو سب کے مفاد کو دیکھتی اور اس کی نگاہ میں ہر ایک کا فائدہ اور ہر ایک کی بہبود برابر ہوتی ہے عقل خود بھی اس کے مقابلے میں جو عقل خطبی ہے عقل جو اپنے کو دیکھتی ہے کسی اور کو نہیں دیکھتی ہر انسان کو اپنی عقل سے زیادہ معلوم ہے عام تجربہ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کوئی آدمی اعتراف نہیں کرے گا کہ میں بیوقوف یا کم عقل ارے شاز و نازر اپنے کو سب سے زیادہ عقل اپنے کو سب سے زیادہ حکمت کا علم عقل خود بھی غافل لطف بہبود غیر وہ اپنی بہبود تو خوب دیکھتی ہے دوسروں کی بہبود اس کو نظر نہیں آتی سود نبی اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی یہ وہ بھی صرف الہی میں ہے کہ عادل اندر سن ہو ہم اندر مساف سنا ہو یا جنگ ہو وہ اپنے عادلانہ طریقہ کار نہیں نیچھو مسل و فصلش لا لا یراعی یرا وہ جوڑ رہی ہو لوگوں کو یا لوگوں سے الگ ہو رہی ہو نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی سے ڈرتی ہے انسان خوف مبتلا ہو جاتا ہے کسی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں کسی دوست کی کسی رشتے دار کی کسی پسندیدہ شخص کی یا خاص کی رعایت کرتے ہیں وہی الہی نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی کے دباؤ میں آتا پھر غیر حق جو نہ ہی و عامر اللہ کے علاوہ جب کوئی اور عامر و ناہی بنے گا امر اور نہیں کے اختیارات استعمال کرے گا زور ورد ورنہ تمام قاہر کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ جو زور آور ہے وہ کمزور پر قاہر ہو جائے گا گا کمزور زیادتی کرے دنیا میں نظر آتا ہے ہے یہ وہی کی کی اور یہ ہے وہی وہی قرآن مجید اس کے ذریعے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نازل ہوا اور یہ بات کتاب الہی کا ہر جانتا ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس یہ کتاب یک بار کی نازل نہیں تھی بلکہ تیئیس سال کے طویل عرصے میں نازل ہوئی ہے تیئیس سال سے تھوڑا کم ایک دو مہینے کم لیکن عموماً تیئیس سال کی مدت لکھی ہے میں قرآن پاک ابھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا تشریف لے گئے اور تورات کی تختیاں ہوئی مل گئی وہ لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اس کی نوعیت وہ تھی جو یا تو ہماری قدسی کی ہے یا وہ نوعیت ہے جو عام احادیث کی وحی مطلوب یعنی کتاب الہی کی شکل میں جو وحی دینی تھی وہ ایک مرتبہ دے دی گئی اس اس کے بعد پھر مزید میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں لیکن قرآن مزید تھوڑا تھوڑا کر کے جیسا کہ میں نے کیا بعض اوقات ایک لفظ نازل ہوا جسے غیر کی بعض اوقات پوری سوچ رہے ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا سبق پوشیدہ ہے یہ بڑا اہم سبق جہاں تک نزول قرآن نجمن نجمن اس کے لیے فقہ نے استعمال نجم بنے ستارہ نجمن نجم تھوڑا تھوڑا قرآن کے لیے الفاظ بھی یعنی احترام کے اختیار کیے گئے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کہنے کے بجائے یہ ترکیب استعمال کی گئی نجمن نجمن ایک ایک ستارہ کر کے پورا کہکشاں رہنمائی کا اتارا جا رہا ہے اور ایک ایک ستارہ کر کے کہکشاں بھیجا جا رہا پورے کلام الہی کو تشویح دی گئی کہکشاں سے اور مختلف اجزاء جو نازل کیے گئے ان کو تشویح دی گئی ستاروں سے تھوڑے تھوڑے چمکتے ستارے ایک ایک کر کے نازل کیے گئے اس لیے نجمن نجمن کی اس طرح استعمال اس پہ پہلی حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ انا سنلقی علیہ کا قولن ثقیلا کہ اگر ایک لفظ یا ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے نزول کی وہ کیفیت تھی جو ہم نے دیکھی صاحب کرام نے بیان کی اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے قریب سے دیکھنے والوں نے اس کا مشاہدہ کیا تو اگر پورا پرانے پاک ایک بار کی نازل ہوتا تو کیا ہوتا تھوڑا سا اندازہ اس کا اس کی مزید تائید اس اندازے کی پرانے پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر اور آسمان پر نازل کرتے تو وہ ریزا ریزا اس اونٹنی کے تجربے سے اور حضرت زید بن ثابت کے تجربے سے اور دیگر صاحب کرام کے مشاہدے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہی ہوگا اس لیے قول ثقیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رہا دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب رہنے کے لیے آئی ہے کسی محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں باقی سب کتابیں محدود زمانے اور محدود علاقے کے لیے ہیں اس لیے اللہ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ وہ ایک خاص دور کے بعد زندہ رہے جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو وہ کتابیں بھی ختم ہو گئی اٹھا لی گئی یا لوگوں نے بلا دیا یا اس نے تحریر کر لیکن یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی اور جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا اس وقت یہ کتاب باقی رہے گی اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو ذریعہ وسیلہ بنایا اس لیے کہ انسانوں کے لیے باقی رہے اور کسی چیز کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکتی سکتے آپ بچے کو قرآن پڑھانا چاہیں پوری قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دے دیں کہ بیٹا یاد کر لو تو یاد نہیں کر سکتا ایک بھی حافظ نہیں ہو سکتا اگر پورا قرآن پاک ایک دن کہیں کہ یاد کر جب یاد ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ایک ایک آیت دو دو آئے تین تین آیتیں آئے تھے روز یاد کر حفاظت قرآن کے نقطۂ نظر سے اس کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا اس بات کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ کتاب الہی کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا حفاظت قرآن پر کل کی گفتگو میں میں تیسری چیز یہ یہ ہے کہ کتاب کسی خلا نازل نہیں ہوئی اس کتاب کا نزول کسی خلا میں نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک تبدیلی کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا کتاب کا نزول جاری رہا اور جب تبدیلی کا عمل مکمل ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہو گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے یہ دو عمل تھے نیچے تبدیلی کا عمل ہوئے زمین پر اور اوپر سے نزول کتاب کا عمل یہ دونوں ایک ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے یہ تبدیلی کا عمل اسی وقت ہو سکتا تھا جب آہستہ آہستہ کسی انسان میں یک بار بھی مکمل تبدیلی نہیں آتی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اکا دکا جن میں مکمل تبدیلی اچانک آ جائے اور مکمل تبدیلی اچانک آ بھی جائے تو رویے میں طرز عمل میں ہوتی ہے لیکن زندگی کی روزمرہ تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے قرآن مجید کی رہنمائی میں یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق جاری رکھا جب ضرورت پڑی رہنمائی نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آ گئی کہیں قوانین کی تبدیلی آئی کہیں عقائد میں تبدیلی آئی کہیں اخلاق و کردار کو بہتر بنایا گیا کہیں سابقہ انبیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بلا دیا تھا ان کے بنیادی عناصر دوبارہ یاد دلائے گئے اس طرح سے بائیس سال کے عرصے میں اس تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جائے بیک وقت یہ اور اس طرح کے بہت سے اسباب جتنے سے بعض کا ذکر کر کے آئے گا جو اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب الہی کو آہستہ آہستہ گزارا جائے یک بار بھی نہیں رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن سے اور نزول وحی سے خاص نسبت آنے آنا ایک مشہور حدیث ہے جس کو عابد حجر نے باری کیا ہے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تورات انجیل زبور یہ تینوں کتابیں رمضان میں اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بقیہ کتابیں بھی جن کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے وہ بھی رمضان میں اتاری گئی اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا بھی ذکر ہے جن میں یہ آیتیں یہ کتابیں اتاری ہیں تورات کے بارے میں ہے کہ وہ چھ رمضان کو اتاری گئی انجیل کے بارے میں کہ تیرہ رمضان کو اتاری گئی زبور کے بارے میں ذکر ہے کہ اٹھارہ رمضان کو اتاری گئی اور قرآن پاک کے بارے میں ذکر ہے کہ پچیس رمضان کی رات کو یا چوبیس رمضان کی رات کو یا ستائیس روایات ہیں زیادہ ستائیس یعنی چھبیس والی روایت تو یا رمضان المبارک کو وحی الہی سے تعلق میں خاص مثبت اس کی طرف مختصر کا اشارہ کرتا ہوں گیا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی جو لال بالغہ میں پورا باپ اس کے لیے رکھا کہ ہر انسان جن قوتوں سے عبارت ہے جو جو قوتیں انسان کے اندر ہیں وہ دو طرح بے شمار قوتیں لیکن ان کو دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ایک زمرہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب ملکیت کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی فرشتوں کے خسائت اور ایک وہ قوت ہے جس کو وہ بہیمیت کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی حیوانی حیوانیت انسان کے اندر دونوں خسائیں اب عام انسانوں کا مزاج اور انداز یہ ہے کہ وہ بہیمی یعنی حیوانی خسائت پہ تو بہت زور دیتے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے گرمی بھی لگتی ہے سردی بھی لگتی ہے آرام بھی چاہیے اس پر بہت توجہ دیتے ہیں لیکن جو ملکی خصائص ہیں جو فرشتوں کے خصائص انسان میں رکھے ہیں اللہ نے ان پر کم لوگ توجہ اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنے ہی کا نام شریعت ہے تقواہ یہ جو تزکیہ کرے اپنے اس پہلو کا اور کامیابی کی منزل تک پہنچے اور جو اس پہلو کو خراب کرے وہ ناکامی تک پہنچے یہ دراصل شریعت کا مقصد ہے اور یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے تعلیم تاریخ اب جب کوئی انسان اپنے ملکی خصائص کو ترقی دیتا ہے اپنے اندر کے فرشتہ صفت رجحانات کو سامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کو ان کے تابع کر کے دباتا ہے اس کا تعلق اللہ کے فرشتوں سے اللہ کی مخلوقات سے بڑھتا جاتا ہے اور ایک روحانی انداز کا اس کو بارگاہ الہی سے جس کو شاہ صاحب نے ملا کا لقب دیا ہے اس سے بڑھتا جاتا ہے اور وہ زیادہ اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ کلام الہی کا نزول اس پر انبیاء علیہ السلام جن کو خاص طور پر اسلام کے لیے کیا ہے جن کو خاص طور پر اللہ نے چنا اس کام کے لیے ان کی مزید ذہنی اور روحانی تیاری کے لیے رمضان مہینے کا تاکہ وہ ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج پر ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج سے بھی پڑھ کر ملکیت سے بلندر مقام پر پہنچے ہوئے تاکہ تاکہ الہی کا نزول ان پر آسان ہو یہ خلاصہ ہے شاہ دہلوی کی بحث کا تو انہوں نے اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول پھر ایک دوسرا سوال جس پر تمام محدثین اور مفسرین نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوئے دوسری طرف قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر ہے کہ رمضان میں نازل ہوا تو ان دونوں میں تدبیر کیسے دی جائے دونوں میں تعارف جو بظاہر معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے رکھتے محدثین کی بہت بڑی تعداد اور مفسرین قرآن کی سب سے بڑی اکثریت غالب ترین اکثریت یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کو جہاں بھی وہ محفوظ تھا لوہے محفوظ میں وہاں سے اس کو سمائے دنیا پر نازل کیا سمائے دنیا پر نازل کیا اور وہاں ایک خاص مقام میں اس کو رکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزا کا لگ رہا ہے عزت کا مقام عزت جگہ لوکس آف آنر ڈگنیٹی عزت کا لفظ صرف آنر نہیں ہے بلکہ عزت کے معنی بہت وسیع ہے عربی زبان میں عزت میں غلبہ اعزاز برتری رفعت یہ سارے پہلو شامل ہیں وہاں اس کو پھر وہاں سے اللہ کے حکم کو تابع جبریل امین اس کو لے کر آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اس سوال کا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پیدا کہ جبریل امین براہ راست وہاں سے لے سکتے تھے جہاں سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا لیکن اندازہ یہ ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کسی اور مخلوق کو اس مقام تک رسائی عطا نہیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا مشہور ہے حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے اور ہمارے شعرا صوفیہ سرین سب نے لکھا ہے کہ معراج میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تنہا تشریف لے جائیں میری پہنچ سے ختم ہو گئی اگر سرے یک ہوئے برتن پرم شیر ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر سرے یک ہوئے برتر پرم کہ اگر ایک بال کے برابر ہی اپنے آگے بڑھوں گا فروغ تجلی بسوزت تجلی الہی کی گرمی سے میں یہ وجہ اس لیے جو پہلا نزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ان نان ذنا اور شاہ مبارک قرآن یہ اشارے کیے گئے اور بقیہ جو نزول ہوا اس پر کل تفصیل سے بات کریں گے وہ تیئیس سال کے عرصے میں ہوتا رہا آپ میں سے غالباً سب عربی زبان کے طالب علم اور مزاج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے لیے خاص مفہوم پائے جاتا ہے مصدر اور الفاظ خاص اوزان میں ہوتے ہیں اور اس وزن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں اس کا وہ اسی طرح کا مفہوم ہوتا ہے اس میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے تنظیم جو تفعیل کے وزن پر تفعیل یعنی تنظیم تقریب تقبیر تحریر یہ سارے ایک اسکیل پر ہیں اس میں تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے طویل عرصے تک کیا جائے وہ فعل اس وزن میں آتا ہے اور افعال کے وزن میں جو آتا ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک کر دیا بعد میں ہوا یا نہیں ہوا یہ اس وقت متعلق بات ہے اس کے لیے ایمان کا تو جہاں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں رمضان کا یا لہر القدر کا ذکر ہے وہاں اتنا انسر نہ ہوتی کے انسال کا لفظ ہے ایمان ایک وقت ہو جاتا ہے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں نزلہ کا ذکر ہے جو تنزیل کا ہے جو تھوڑا تھوڑا کر اس کتاب کا نزول کئی سال میں کیسے ہوا اس طرح سے یہ کتاب جو عقیت کے ساتھ رسول مبارک میں اس کا نام اور میں تو قرآن القرآن القرآن لفظی معنی اس کے کیا ہے یہ یہ نام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا اس پر بھی سری نے قرآن نے بڑی تفصیل سے چلایا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ کرا یا کرا سے محفوظ ہے جس کے معنی پڑھنے کے اور قرآن فعلان یا غفران یا فرقان کے وزن پر ہے جو تو مستر ہے لیکن اس میں اس میں آلہ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اس میں آلہ کا مفہوم جس میں پایا جائے اس میں دوام اور تسلسل پایا جائے اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز جو بار بار اور تسلسل کے ساتھ بن گئے یہ مفہوم قرآن پاک کا بن گیا ہے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کتاب جو بار بار پڑھی جائے وہ قرآن ٹھیک ہے لغوی اعتبار سے قرآن کا لفظ صادق آ سکتا ہے لیکن یہاں القرآن کا لفظ القرآن یعنی وہ کتاب وہ واحد کتاب اور وہ متعین کتاب جو تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے یہ نام پرانے مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کے ساتھ دنیا کی ہر کتاب کا نام دوسری کتاب کو دیا جا سکتا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام ہو اور وہ نام کسی اور کتاب کو نہ دے سکتے اگر آپ شاعر ہوں اور آپ تخلص غالب رکھ لیں تو آپ اپنے دیوان کا نام دیوان غالب رکھ سکتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے غلط رکھا لغوی عرفی ہر اعتبار سے ادبی ہر اعتبار سے اس کو دیوان غالب کہنا جائز ہوگا اگر آپ معاشیات کی استاد ہوں اور آپ ایک کتاب لکھیں سرمایہ پر اور جرمن آپ جانتی ہوں جرمن میں لکھیں تو آپ اس کا نام داس کے پیٹال رکھ سکتے ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ کارل مارس کا حق متاثر ہوا اور کارل مارس کے علاوہ کسی کو حق نہیں تھا داس کے جو جرمن زبان میں ہو اور سرمایہ سے متعلق ہو اس کو داس کے بیان کہا جا سکتا لیکن القرآن واحد نام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کثرت اور اتنی تواتر کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہے نہ پڑھی جا رہی ہے اور نہ آئندہ پڑھے جانے کا کوئی لیکن آپ کو یہ لگے کہ یہ جو ہے بے بنیاد دعویٰ ہے ایک کر سکتا ہے لیکن یہ بے بنیاد دعویٰ نہیں اگر آپ کے سامنے زمین کا نقشہ اور آپ کو اللہ نے زمین گول بنائی یہ بھی معلوم ہے کہ سورج چاروں طرف گھومتا ہے تو دن رات بدلتے ہیں زمین بھی گھومتی ہے سورج بھی گھومتا ہے اس مسلسل حرکت کا نام کائنات اور مسلمان روئے زمین کے ہر چپے پر پھیلے ہوئے روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جسے فیچی کے وہاں مسلمان پانچ لاکھ کی تعداد بس گئے اور اس کے قریب سے انٹرنیشنل ڈیڈ لائن وہ خط جہاں نئی تاریخ شروع ہوتی ہے پہلی مرتبہ وہاں سے گزرتا ہے آج آٹھ تاریخ آٹھ اپریل سب سے پہلی مرتبہ آٹھ اپریل بیس سو تیس دنیا کی تاریخ میں فجی میں آئی اس سے پہلے کہیں نہیں آئی وہاں مسلمان پانچ لاکھ بستے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی ہوتی ہے مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں بھی کھلے ہوئے ہیں فجر کی نماز میں تو کم از کم مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب وہاں مسلمان فجر کی تلاوت کر رہے ہوں فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہوں نماز کے بعد بھی کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں تو جب وہاں فجر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے آسٹریلیا میں پانچ لاکھ مسلمان ہیں اور جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے انڈونیشیا میں ختم ہوتا ہے تو ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے ملیشیا میں ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں بھارت کے بعد بھارت میں بھی پندرہ کروڑ مسلمان رہتے ہیں جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فجر کے مسلمان جو کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی وقت جس کا جی چاہے وہ جذبہ کر دیکھ لیں فجر کے بعد فون کر کے دیکھ لیں فجی میں دور کے وقت کہ بھائی آپ فجر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے معلوم اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجی کے مسلمان اصل کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ بتی پڑھ رہے ہوں اور جب مراکش کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ اور درمیان میں باقی چاروں اوقات آتے ہیں تو یہ پانچوں نمازوں کے اوقات زمین کے چاروں طرف کی طرح جیسے آپ نے بتی دیکھی ہوگی وہ کسی گول اس کے گرد گھومتی ہے اس دھار میں ایسا لگتا ہے کہ بتی چاروں طرف گھوم رہی ہے وہ تو گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے وہ تو نظر کا دھوکا ہے لیکن یہ تلاوت ہے قرآن کی زنجیر اور چیٹ زمین کے چاروں طرف مسلسل گھوم رہی ہے اور اس میں کوئی انقطاع یا توقف نہیں انقطاع معنی رک جانا توقف ٹھہر جانا اس میں کوئی انقطاع اور توقف نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین چلنا چھوڑ دے حرکت کرنا چھوڑ دے یا سورج گھومنا چھوڑ دے یا یہ سارے مسلمان اللہ کو پیارے ہو جائیں اس کے علاوہ اور کوئی شکل اس تلاوت کے سلسلے کی نہیں ہے ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے جو اتنے تواتر اور کثرت سے پڑھی جا رہی ہے آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آئے کسی بائبل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں گے انجیل کو بھی پڑھتے ہوں گے لیکن انجیل ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں وہ پادری پڑھتا ہے باقی لوگ سن لیتے ہیں اتوار کے اتوار ہوتی ہے باقی دنوں میں کوئی پڑھتا پڑھتا ہے ہے تو یہ تواتر اور تسلسل جو پچھلے بارہ سو سال سے جاری ہے اور آئندہ کب تک جاری رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے تو یہ کتاب جو اس طرح پڑھی جا رہی ہے یہ القرآن ہے اس مفہوم میں کوئی کتاب القرآن نہیں کہی جا سکتی میں یہ لفظ قرآن پاک میں چھیاسٹھ دوسرا نام اس کتاب کا الکتاب الکتاب ہر جگہ آیا ہے الکتاب کے لفظی معنی تو دی بک اور اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائبل کے معنی بھی ہے دی بک بائبلوگرافی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا معنی کتابوں کی فہرست بائبل سے ماخوذ ہے یہ لفظ بائبل کے معنی کتاب اور فرینچ میں آپ نے اگر فرینچ جانتی ہو تو سنا ہوگا لائبریری وہ مرکز جہاں کتابیں رہتی ہیں تو بائبل کے معنی کتاب اور دی بائبل کے معنی الکتاب الکتاب اور دی بائبل یہ دونوں ایک ہی لفظ قرآن مجید کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جو کتاب اتاری جس زمانے کی جو آسمانی کتاب اس کے لیے الکتاب یعنی تی بک کی اس طرح استعمال کی کہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ریننگ بک اس وقت کس کتاب کی فرما روائی ہے سکہ کس کتاب میں لاہی کا چل رہا ہے اس کتاب کو جس کا سکہ اس وقت چل رہا اور جو اس وقت فرما روا ہو روحانیات اور شریعت کے میں اس کے لیے قرآن پاک میں الکتاب کی اس طرح ایک زمانہ تھا کہ تورات الکتاب پھر انجیل الکتاب ہو گئی پھر قرآن مجید الکتاب ہو گئی اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید ہی الکتاب ہے اب تورات کتاب ہے الکتاب نہیں انجیل کتاب ہے الکتاب نہیں اس لیے قرآن مجید کو الکتاب آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا ہو نہیں کیا ممکن ہے تو آئندہ کرے مجھ سے تو بارہ یہ سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بائبل سے لی گئی مغربی مصنفین جو قرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تصویر سمجھتے ہیں وہ بار بار یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے کتابیں چیزیں نقل کر لی قرآن جس کو انگریزی میں پلیجری کہتے ہیں کی قرآن مجید نقل کر ایک مرتبہ آج سے تقریباً بائیس سال پہلے مجھے ویٹیکن جانے کے اتفاق جو رومن کیتھولک دنیا کا سب سے بڑا منارس تھا وہاں ایک بہت بڑے پادری سے ملاقات ہوئی جو پوپ کے بعد نمبر دو ہے کرتے تھے فرینچ تھے ان کا نام تھا مسیو جان جادو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا اور میں محمد علیہ صاحب السلام کی تصویر سمجھتا ہوں اس لیے اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد نے علیہ والسلام بائبل سے یہ چیزیں کیوں نقل کی یعنی یہ نقل کرنے کا مقصد کیا تھا یہ سوال میں نے کہا کہ اگر آپ معائنہ نہ کریں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں میں نے کہا کہ جو چیزیں نقل نہیں کی جو چھوڑ دی وہ کیوں چھوڑ جب وہ کتاب ان کو مل گئی تھی بائبل اور اس کو وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کتاب الہی سمجھ کے دکھا رہے تھے اور لوگ مان بھی رہے تھے تو جو چیزیں رہ گئی وہ کیوں چھوڑ دی وہ بھی بیان کر دیتے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہنے لگے میں نے کبھی نہیں سوچا میں نے کہا اس کو سوچیں تو اسی سے آپ کو جواب مل جائے گا پھر میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا وہ یہ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ ماں کن تو بدام میں رسول میں کوئی نیا نبی نہیں میں تو اسی پیغام کو لے کے آیا ہوں جو جو پہلے آیا تھا اور جو چیز تورات میں کہی گئی جو انجیل میں کہی گئی ہم اسی کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے جو چیز یاد دہانی ہو اور اگر وہ الکتاب تھی پہلے وہ دی بائبل تھی پھر دی بائبل انجیل ہوئی اب دی بائبل قرآن الکتاب کے مفہوم میں اس لیے جو چیزیں لے لی گئیں اس کو تو قابل اعتراض نہیں لیکن جو نہیں لی گئیں وہ قابل سوال ہے وہ کیوں نہیں لی گئی میں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو ذکر بھی کہتے ذکر کے معنی یاد دہانی یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے کہی گئی ہو آپ آج جا کے کسی کو خط لکھیں اور کہیں کہ یاد دہانی بھیج رہا ہوں ریمائنڈر بھیج رہا ہوں تو یہ تو ریمائنڈر نہیں کہلائے گا ریمائنڈر جب جب ہوگا آپ پہلے خط لکھیں تو یا تو گم ہو جائے یا لوگ اس کو نہ سمجھیں یا اس پر من درامد نہ کریں یا اس میں کوئی بیچ میں آدمی اس کو پکڑ کے ملاوٹ کر دے کوئی ایک جملہ کاٹ دے ایک جملہ بڑھا دے ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو آپ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی پہلا خط محفوظ ہو لوگ عمل بھی کر رہے ہوں تو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس یاد دہانی کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے شامل ہے کہ پہلے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا پیغام لوگوں نے یا تو اس کو بھلا دیا یا گم کر دیا یا اس کو ملاوٹ کر دی یا نہیں کیا چار میں سے کوئی شکل ہوئی یاد دہانی کے طور پہ کتاب بھیجی گئی اب ریمائنڈر میں ایک چیز ہے جو پہلے کتاب میں بھی ہے تو آپ کہیں جی ریمائنڈر میں کیوں لکھا ریمائنڈر میں تو لکھا جائے گا اس لیے کہ اسی کی یاد دہانی کے لیے ہے جو نہیں لکھا اس کے معنی ہے کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا جو نہیں لکھا وہ زیادہ اہم ہے جو لکھا وہ زیادہ اہم نہیں جب میں نے اس کو یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا کہنے کا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں for the time being I have no answer and they will have no answer تو اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کا نام بھی دیا گیا بڑے بامانہ انداز میں دیا گیا اور اس کا ایک خاص مقبول اور پسند ہے پھر ایک اور وصف قرآن پاک جیسا میں نے کیا ذکر ہے جو الکتاب اور ذکر دونوں ایک دو پہلوؤں کی تکمیل کرتے ہیں سابقہ کتابیں جہاں ان کا انفرادی طور پر ذکر ہے آپ دیکھیے کہ حضرت اسلام اسلام کے سیاق و میں جب تورات کا ذکر ہے تو الکتاب کے لفظ آیا گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے سیاق و سباق میں جب ذکر ہے تو الکتاب کا ذکر آیا ہے لیکن جہاں سابقہ کتابوں کا بغیر کسی خاص نبی کے سیاق کے تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ آیا مصدقاً لما بین یدیہ من الکتب من الکتاب اس میں ایک بات غور کرنے وہ یہ ہے کہ ان سب کتابوں کو بعض جگہ کتب کے سیغہ جمع سے ذکر کیا آمن الرسول دمان اللہ علیہ وسلم کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ کتب کا لفظ سیغہ جمع میں آیا ہے جو بالکل واضح بات ہے کہ بہت سی کتابیں تھیں ایک روایت میں ہے کہ ایک سو چار کتابیں تھیں ایک روایت میں ہے کہ تین سو پندرہ کتابیں بہرحال ایک سو چار تھی کہ تین سو پندرہ تھی یا ایک سو چار بڑی کتابیں تھیں تین سو پندرہ صحیفے ملا کر تھے یہ تفصیلات کی بات ہے لیکن وہ بہت سی کتابیں تھیں جن کو سگے جمع میں بیان کیا جانا بالکل بن محل اور موقع لیکن ایک جگہ سورہ بقرہ میں ان سب کتابوں کے لیے ایک کتاب کا مصدقن لما بین کہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والا اس کو سچا ساتھ کرے اس کو سچ کر دکھانا اگر کتب تھی تو کتاب کا لفظ کہا گیا اور اگر کتاب ایک تھی تو اس سے کون سی کتاب یہ بڑا اہم سوال ہے قرآن مجید سے پچھلی کتابوں کے تعلق کو بیان قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کے آیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نبی ہیں اور پچھلے انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے آئے وہ تو پچھلے انبیاء کی تعلیم کی تصدیق کرنے آئے پچھلے انبیاء کی تعلیم کے تسلسل اور تکمیل کے لیے آئے مکار اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے مکار اخلاق موجود تھے نعمت الہی موجود تھی وہی الہی موجود تھی اس کی تکمیل کے لیے تشریف لایا اور جو بھول گئے اس کی یاد دہانی کے لیے تشریف لایا اس لیے پچھلی ساری کتابوں کا اعتراف کرنا ان کو تسلیم کرنا یہ اسلام پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے اور ایک اعتبار سے ہوتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ پاکستان میں تدریس قرآن کے مسئلے اور آپ اردو میں کتاب اور انڈا کا کرنا ایسا ہو کہ آپ مقبول اور مفید ثابت تو آپ سے مصر کے لوگ کہیں گے جی آپ ہمارے لیے عربی میں بھی ایسی کتاب لکھیں تو آپ ان کے لیے عربی میں لکھ دیں کہ مسائل تدریس قرآن کی مسئلے وہاں کے لوگوں کو بھی بڑی پسند آئے تو آپ سے امریکہ کے مسلمان کہیں کہ آپ لیے انگریزی میں بھی لکھ دیجیے تو آپ کہیں کہ یہ تین کتابیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہو یہ تینوں کتابیں اس اعتبار سے ایک ہی کتاب کہلائیں گے ایک کتاب کے تین مختلف ایڈیشن کہلائیں گے کہ آپ نے دور جدید میں مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھانے کے مسائل سے بیان کیے ہیں مسلمانوں سے کتاب کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ کلام الہی کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کریں یہ ایک مقصد ہے تو ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے ایک پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک مسلم مسلمانوں کے لیے اور ایک انگریزی مسلمان لیکن ان تینوں کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے کہ جو مقامی مثالیں ہیں مثلاً آپ دینی مدارس کی مثال دیں یہاں وہاں امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں ہوگی وہاں کسی اور تعلیمی ادارے کی ہوگی یہاں آپ مثلاً علی گڑھ یا دارالعلوم دیوبند کی مثال دیں مصر میں جامع اظہر کی مثال دیں یہاں کے میں جامع اظہر کی مثال نہیں ہوگی مثالیں مختلف ہوں گی مسائل مختلف ہوں گے جن شخصیات کا تذکرہ یہاں ہوگا یہاں کے تذکرے میں آپ مولانا مودودی اور مولانا مولانا تھانوی مفتی شفیع صاحب مولانا احمد لاہوری کا تذکرہ کریں گی وہاں کی کتاب میں شیخ مصطفیٰ مراغی اور سید قطب اور رشید رضا مفتی عبدو کا تذکرہ ہوگا اس اعتبار سے بھی مختلف کتاب ہوگی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تین کتابیں لکھی ہیں ایک اردو میں ایک عربی میں ایک انگریزی میں یہی کیفیت ہے پچھلی آسمانی کتاب کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب مسلم کل نے الکتاب سیاق آپ تو ان کا مقصد ایک ان کا بھیجنے والا ایک اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی وہ ایک اس لیے ان کو ایک کتاب کہا جا سکتا ہے اور وہ اپنے زمانے میں ان میں سے ہر ایک الکتاب اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کتاب بھی قرار دیا جا سکتا ہے لیے کہ مختلف زبانوں میں بھیجی گئی مختلف زبانوں میں ان کو لکھا اور اتارا گیا تفصیلات میں فرق تھا ماحول اور سیاق و سباق میں فرق تھا اس ان کو الگ الگ کتاب بھی کہہ سکتے اس کتاب کا ایک اور نام الفرقان بھی تبارک نظر الفرقان آپ دیکھیں کہ فرقان اور قرآن دونوں کا وزن ایک ہے فرقان کے مفہوم میں بھی دبام پایا جاتا ہے تسلسل پایا جاتا ہے فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان سب ہیں فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے اس دائمی کسوٹی کا نام قرآن ہے واقعی جتنی کسوٹیاں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی گی یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتا یا زمانوں کا ساتھ نہیں دے پاتا اس لیے وہ ممکن ہے ماضی میں فرقان رہی ہو ماضی میں ان کی مدد سے حق و باطل میں فرق کرنے میں مدد ملی ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ نہیں مل سکے گی یا ایک علاقے میں مدد ملے گی دوسرے علاقے میں نہیں ملے گی وہ چیز جو دائمی اور مسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان تمیز فراہم کرے وہ الفرقان یعنی دی اونلی اصل میں سوچے کہ اردو میں دی کا کوئی مترادف نہیں اس لیے دی کا جو جو ہے وہ اردو دان سمجھتا نہیں ال کا تو اس اس لیے میں تی سے ترجمہ کرنا چاہیے دی بھی وہ جو انڈر لائن کے ساتھ ہو اور اٹیلش میں لکھا ہوا ہو وہ دی اس کتاب کا نام ہدا بھی ہے الہدا لیکن الہدا کے مفہوم میں دو مختلف سطح ایک جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اہل اور ایک جگہ لکھا ہے ہے یہ کتاب ہدایت پوری کے لیے اگر صرف متقین کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے کیسے ہے اور اگر پورے انسانوں کے لیے تو متقین تک کیوں محدود کیا گیا یہ کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے بلکہ ہدا یا ہدایت کے دو پہلو یا دو سطحیں بتائی ہدایت میں رہنمائی کرنا راستہ بتانا راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہر جگہ ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں پر آپ گھر میں تشریف فرما ہو اور کوئی آپ سے پوچھے ٹیلی فون کر کے کہ جہاں یہ قرآن پاک گفتگو ہو رہی ہے وہ کہاں ہے تو آپ بتا دیں گے ٹیلی فون پر کہ آپ ایسے جائیے ایسے جائیے اخراجات آئے گا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا آپ نے رہنمائی کر دی راستہ بتا دیا یہ راستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے لیکن فرض کیجئے آپ کے بہت قریبی عزیز ہوں آپ کی والدہ محترمہ ہوں آپ کی بہن ہوں یا کوئی اور عزیزہ ہوں وہ کہیں گے جی یہ کہاں پروگرام ہو رہا ہے تو آپ انہیں ٹیلی فون پہ بتانے پہ دکھا نہیں کریں گے چلیے آپ انہیں گاڑی دکھا کے ساتھ لے آئیں گے یہاں کے لیے یہ بھی رہنمائی ہے تو یا عربی زبان میں ایک تو رہنمائی ہے اراۃ الطریق اراۃ الطریق راستہ بتا دینے اور ایک ہدایت ہے المطلوب مطلوب تک پہنچا دینے تو قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اراۃ الطریق مطلب۔ راستہ سمجھا دیتی ہے جو انسان راستہ سمجھنے چاہے وہ سمجھ لیں گے لیکن ایک اس کا مقوم ہے مطلوب تک پہنچا وہ متقین کے لیے جب کوئی انسان راستہ سمجھ کے اختیار کرے تو پھر یہ کتاب ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل مطلوب تک پہنچا دیتی ہے جیسے آپ نے اپنے خاص رشتے دار کو یا محترم شخصیت کو پہنچا دیا تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے راستہ انے پہ اکتفا نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے تک پہنچا اس کتاب کا ایک نام انور بھی ہے انور یعنی روشنی یہ کتاب روشنی ہے ہر شخص جانتا ہے لیکن روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انور بھی ہے تی لائٹ یہ وہ واحد روشنی ہے جو اس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس سفر میں کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا کوئی اور روشنی فراہم نہیں کر سکتا کفر اور شیر کے ظلمات میں اور نا انصافی اور ظلم کی تاریکیوں میں اور یہ محض مبالغتن یا محاورتن نہیں ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ ظلم و ظلمات یوم القیامت ظلم قیامت کے دن ایک ظلمات کی شکل میں سامنے ہے تاریکی تو اس تاریکی کے راستے میں جو کتاب روشنی فراہم کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے اس لیے اس کو یہ تو اس کے وہ نام ہے جو بغیر کسی صفت کے استعمال ہوئے ہیں اور جس سے یہ کتاب اسی کتاب میں اس کے بہت سے بھی بیان صفتیں بھی بیان جو تقریباً پچاس کے قریب جن کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑا طویل وقت ان میں سے ہر صفت کا ایک خاص پس منظر اور ایک خاص کتاب وزیر کتاب عظیم کتاب مبین ان میں سے ہر ایک صفت ایک خاص وسط بیان اس لیے ان کو بیان کرنے کا موقع قرآن مجید کے ان اوساف میں ایک صفت ہے جو بڑی اہم اور وہ ہے مہیمن مہیمن علی وہ اسی آیت صدق لما بین ایدین کتاب و مہیمن علی مہیمن کہتے ہیں حیمنا محیمن حیمنا تنہ عربی زبان ہے عربی زبان کی طرف بتاتے ہیں اس کے لفظی معنی تو ہے کسی چیز پر حاوی ہو جانا کسی چیز پر حاوی ہو جانا لیکن اصل عربی لغت میں یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی چوزوں کے ساتھ اور کوئی جانور اس پہ حملہ کرے اور مرغی ان سب بچوں کو اپنے پروں میں لے لے اس کیفیت کو کہتے ہیں ہائی منت ہائی منت نجاجہ اللہ اس عمل کے لیے کا لفظ رکھ دیا جس میں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے جس میں خطرات سے بچا لینے کا مفہوم بھی شامل ہے جس میں محبت کے تعلق کے اظہار کا مفہوم بھی شامل ہے جس میں جن چیزوں کی حفاظت کی جا رہی ہے ان کی اپنائیت اور ان کو اون کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے اس کے دو مفہوم پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جو جو پیغام دیا گیا یا جو شریعت دی گئی اس شریعت کی بنیادی اساس اس شریعت کی روح اور اس شریعت کا جو اصل جوہر ہے وہ اس کتابوں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح سے قوم کی تعلیم ہوتی ہے اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح پوری انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے پہلے بچے کو البے پڑھائی جاتی ہے پھر وہ پرائمری میں داخل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جملے پڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو اخلاقی ہدایت دی جاتی ہے سچ بول ایسا لفظ یا بڑوں کا کہنا مان بہت آسان الفاظ اس کو بتائے پھر آگے چل کے جورا سے پڑھتا ہے تعریف ہے پھر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے وہ جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کسی پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس علم کی رہنمائی میں وہ خود اپنا کام کرتا رہتا ہے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں اپنا کام چلاتا رہتا ہے یہ ایک عام انسانی نشان ہے پوری انسانیت کی تعلیم کسی طرح ہوئی تو یہ مقوم ختم نہیں کہ شروع میں انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے تو وہ انسانیت کو ابجد کی تعلیم دینے کے لیے دے سکتا ہے اللہ ایک ہے قیامت برحق ہے اللہ کا کہنا مانو اللہ کی بات سنو کہ دنیا میں سرکش بن کے پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی تو پرائمری اور سیکنڈری اور مڈل اور ہائر سیکنڈری یہ سطح بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ جب انسانیت اپنے تکمیل اور پختگی کے مراحل کو پہنچ گئی تو پھر انسانیت کو کروا دی اب اس کے بعد یہ جو رہنمائی ہے اس کی روشنی میں خود ہی کام چلاؤ خود ہی تم اپنے ذمہ دار ہو اب مزید کسی استاد کی بھیج کے اسپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں اب استاد نے جو دے دیا وہ کافی ہے یہ رہنمائی تمہارے ساتھ پوری زندگی رہے تقریباً ختم نبوت کسی انداز جب یہ یہ عمل جاری تھا انسانیت کی تعلیم کا تو انسانوں میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے پیڑے ہوتے ہیں پنجابی سے آسان زبان بولنے کچھ لوگ بڑے پیڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ شریعت کے خاص پہلو سے دلچسپی پہ رکھتے ہیں کہ دوسرے پہلو سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مادیات کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں تعلق میں اللہ کا جذبہ بڑا گہرا ہو تو مشاہدہ ہر طرح کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو بھیجا تو جس قوم کا جو مزاج تھا اس کے حساب سے ان کو شریعت دی گئی اگر آپ تورات کا مطالعہ کروائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تورات میں کہ اس میں احکام بڑے سخت چھوٹے چھوٹے معاملے میں بڑے سخت احکام دیے گئے لیکن انجیل میں احکام بالکل سخت نہیں بڑے نرم احکام اور انجیل میں شریعت کے عمومی اصولوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے دورات میں اسپیسیفک احکام پر زیادہ زور دیا گیا زبور میں ساری بنا جاتے آئے ہیں مختلف انداز سے مختلف نمونوں کی بنا جاتے ہیں جب یہودیوں کو ڈسپلن کرنا مقصود تھا جو بڑی ان ڈسپلن مخلوق تو ان کو سخت ڈسپلینرین احکام دیے گئے جن کا مجموعہ تورات جب یہودیوں نے کئی ہزار سال کے احراف کے بعد ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں قانون شریعت کی ظاہری پہلو پر تو بڑا زور تھا لفظ پر تو بڑا زور تھا روح پر زور نہیں یعنی ظاہری طور پر قانون کی پابندی ہو جائے چاہے سارے مقاصد اور مسلحتیں ختم ہو جائیں اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو تو اس طرح سے حوض بناؤ کہ جب دریا سے ایک نالی نکال کے اپنے حوض میں ڈال لو کہ مچھلیاں آ جائیں گی سب ہفتے والے دن پکڑ لیں گے جی شکار تو نہیں کیا تو ہمارے تالاب میں آ گئی گویا لفظی طور پر ظاہری طور پہ تو بظاہر شریعت کے حکام کی پابندی کہ شکار نہیں کیا جال نہیں پھینکا لیکن جو مقصد تھا کہ ایک دن صرف اللہ کی عبادت میں بسر کرو اور کوئی دنیاوی سرگرمی میں حصہ نہ لو وہ مقصد فوت ہو گیا اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی گئی جی، تھی قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر عمل درآمد ضروری تو وہاں اتنا عمل انہوں نے شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ ساری صحت منسوخ پوری شریعت منسوخ کر کے انہوں نے صرف ظاہر پر عمل دلانا اس دوران میں ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام مناجاتیں لے کر آئے حضرت داؤد انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں بڑی مادیت کی فراوانی ہے دولت حضرت داؤد کی جو حکومت تھی حضرت سلیمان کی جیسی حکومت تھی کہ جو اس کا نمونہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا مال و دولت کی اتنی فراوانی میں اور اقتدار کی اتنی کثرت و تنوع میں انسان بعض اوقات قافل ہو جاتا ہے اللہ سے اتارے جاتے کہ لوگ اللہ کو یاد تعلق اس سے بنا رہے ہیں یہ گویا تین بنیادی اوساف ہیں تین کتاب اس پر آپ بقیہ کتابوں کو قیاس کریں قرآن پاک میں یہ تینوں چیزیں سخت احکام بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سختی کے محتاج نرم ہدایات بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جن کو نرمی درکار مناجاتے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو تعلق معاملہ استوار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن ہر دور ہر علاقے اور ہر قوم کے لیے تو جب ان سب کو مجموعی طور پر ملا کر عمل درآمد کیا جائے گا تو سارے تقاضے بے وقت پورے ہو اس مفہوم میں قرآن پاک ہے محمن علیہ پچھلی کتابوں پر محمد اور اس کے تمام بنیادی اوساف اور مقاصد کی تکمیل کر ایک دوسرا مفہوم محمد کا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں کیا پیغام دیا گیا تھا وہ سارا آج قرآن پاک میں موجود ایک اعتبار سے ان کتابوں کے حاملین نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان کے پیغام کو محفوظ رکھا کہ اگر آپ آج یہ جاننا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی تو قرآن سے معلوم ہو جائے گا وسط ارسول کتاب موسا وسط ارسول کتاب ابراہیم وسط ارسول کتاب مریم جتنے بھی کتاب الہی کے علم برداران ہیں ان سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان کی تعلیم کا خلاصہ ہے تو قرآن نے ان کی تعلیم کو محفوظ کر لیا ہے جیسے مرغی محفوظ کر لیتی ہے کسی ضائع ہونے سے تو قرآن پاک کی ایک صفت مہمن ہے جس کا یہاں بات ختم کر دیتے ہیں قرآن مجید کے عمومی تعارف ابھی ابھی اور کچھ کہنا ہے کل کر لیں گے اس کے لیے اچھی کتاب اگر آپ عربی جانتی ہیں نہیں جانتی نہیں تو پھر آپ تفسیریں الگ الگ دیکھیں جہاں جہاں یہ صفات آئی ہیں تفسیریں نے بیان کیا ہے جو اردو کی تفسیر آپ کو پسند آئے اردو کی تفسیریں بہت ہیں ابھی میں کسی بیان کروں گا کچھ زیادہ رما بھی کروں گا کہ کتنی زبانوں میں قرآن پاک کرتے ہیں تفسیریں موجود ہیں کون سی نمایاں تفسیریں ہیں ان کے اوساف کیا ہیں تاکہ آپ کو انتخاب میں آسانی ہو لیکن پرانے پاک پر الگ سے بھی کئی کتابیں ہیں جی نہیں یہ بات یقیناً درست ہے اور کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ امبیا علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی ایسا ملے گا جو کے خلاف ہو اس کے مطابق ہی نکل رہا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بشری پہلو ہے وہ امبیا علیہ السلام کے کلام پہ بھی بعض اوقات جاری ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ان کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت پیش آئی کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے ان کے خلاف کچھ نہیں یعنی انبیاء علیہ السلام اوقات مذاق کا کلمہ بھی نکلتا ہے بعض اوقات غصہ بھی ان پر قابل ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جس میں تھوڑا سا بشریت کا ایک پہلو ہو یا علیہ السلام کا کلام بھی اس سے خالی نہیں اگر سو فیصد درست ہے یہ صرف واحد الہی ہے جس میں کوئی کسی بشریت کا شائبہ یا کسی خاص کیفیت کا اثر نہیں پایا جاتا باقی کے کلام میں مقامی کیفیت کا اثر آ جاتا ہے نہیں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے شاہ عبد العزیز ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی یہ انہوں نے فارسی زبان میں لکھی تھی لکھنی شروع کی تھی بظاہر یہ خیال ہے کہ مکمل نہیں کر پائے لیکن اگر مکمل کرتے تو یہ شاید قرآن پاک کی چند بہترین تفاصیر میں سے تھی جتنا حصہ چھپا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے لیکن وہ فارسی میں تھی اس کا ایک قدیم اردو ترجمہ موجود ہے لیکن وہ بڑا پرانی زبان میں ہے اور آج کل کے قارئین کو اس کو پڑھنے میں ایک مشکل محسوس ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ بقرہ کے وسط میں وارن تک ہے اور پھر بقیہ آخری دو پارے قرآن بظاہر معلوم ہوتا ہے بعض شواہد سے کہ انہوں نے مکمل کی تھی لیکن وہ دستیاب نہیں ہے ضائع ہو گئی ان کا مطلب شاہ عبد العزیز ایک سوال ہے آج کل دہریت کی طرف مائل طلبہ کو کس طرح تبلیغ کی جائے ہماری اسٹوڈینٹس کا سوال ہے کئی اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیا آپ کے ساتھ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظاہریت کا شکار ہوا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس فتنے میں مبتلا کیوں ہوا اور وہ کیا اسباب و محرکات تھے جو اس فتنے میں ابتلا کا ذریعہ بنے یا وسیلہ بنے اس سبب کو معلوم کر کے اس کے بعد پھر اس کا علاج یا اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے ظاہری چکاچون سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے امریکہ گئے پیرس گئے برطانیہ گئے وہاں دیکھا بڑی چکاچون زندگی ہے سمجھا کہ یہ سب کچھ ہے اور بہت جلدی متاثر ہو گئے اپنی ہر چیز سے غافل ہو گئے لیکن چند سال کے بعد خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا تھا اور عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور اب تو بہت تیزی سے آنے لگی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مغربی افکار تصور فلسفہ وغیرہ پڑھا اس میں کوئی الجھنے شکار شکار ہوئے تو جس پہلو سے غلط فہمی آئی ہے اسی پہلو سے اس کو دور کرنا چاہیے لیکن ایک عام آسان طریقہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن بحث سے مجموعی مختلف میدانوں میں سائنس میں تہذیب میں تمدن میں علوم و فنون میں اس سے واقف کرایا جائے نوجوانوں کو تاکہ اس سے اعتماد پیدا ہو اپنی ثقافت اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مغربی ثقافت اور تہذیب کی چمک اتنی گہری ہے کہ اس کی چمک کے سامنے اپنی چیز نمایاں نہیں معلوم ہوتی واقفیت بھی نہیں ہوتی مغرب سے زیادہ واقفیت ہوتی اب آج کل کے بچے سے شیکسپیئر کون ہے تو آپ کو ایک گھنٹے کا لیکچر دے گا اور اس کے دو تین درجن آپ کو اسٹینزا بھی سنا دے گا لیکن اس سے پوچھیں کہ مورنا رومی کون تھے نام پہلی مرتبہ سنا ہو میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو اسپین میں اسلام کے بڑے پرجوش مبلغ ہیں غیر معمولی مبلغ ہیں اسپینی مسلمان ہیں نو مسلم ہیں ان کے اثر رسوخ سے کم و بیش پچیس تیس ہزار اسپینی لوگ اسلام کر ہیں ان کا اسلام سے جب واسطہ پڑا تو اس طرح پڑا کہ انہیں اسپینی حکومت نے یہ کہا کہ چودہ سو بانوے میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا انیس سو بانوے میں مسلمانوں کے زوال کی پانچ سو سالہ خوشی بنائی مسلمان جہاز نکالے گئے ان سے کہا گیا وہ تاریخ کے پروفیسر تھے کہ آپ ایک کتاب لکھیں جس میں مسلمانوں کے مظالم و زیادتیاں بتائی گئی ہوں کہ نکل گیا اچھا ہوا کم جہاں بات انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو ان کو خیال ہوا کہ عربی سیکھے بغیر یہ کام کرنا دشوار ہے تو انہوں نے عربی سیکھی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام شروع کیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسپین کی تاریخ کا بہترین دور وہ ہے جو وہاں مسلمان حاکم تھے خود اپنے ذاتی مطالعے سے جو کام ہوا اچھی عمارتیں بنی علوم و فنون کا چرچا ہوا ادارے بنے کتابیں لکھی گئیں علوم پہ کام ہوا وہ سب اس دور میں ہوا نہ پہلے کچھ ہوا نہ زیادہ بات کی دلچسپی اسلام سے پیدا قرآن بات کا مطالعہ کیا حدیث کا کیا بالآخر اسلام قبول کر لیا اور وہ سارا پروجیکٹ چھوڑ چھاڑ کے وہ اسلام کی تبدیلی نے نام رکھا عبد الرحمان مدینہ مولیرا میں ملا ہوں کئی بار میرے بڑے دوست ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسے راستے سے آدمی اسلام کی طرف آ جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے عام طور پہ نہیں ہو ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو امریکی مسلمان ہیں بڑے اچھے بڑے انتہائی پرجوش مسلمان ہیں وہ فلسفے کے طالب علم تھے اور فلسفے کا مطالعہ کرتے کرتے وہ کسی طرح ابن عربی سے مانوس ہوئے محدود ابن عربی کی کتابیں پڑھی تو ابن عربی کی کتابوں سے وہ خوفیہ کی کتابوں کی طرف آئے تصوف کی طرف آئے تصوف سے فقہ اسلام کی طرف آئے محدثین کی طرف آئے بالآخر اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر انگریزی میں آج کل جو بیسٹ کتابیں دو تین ہیں ان میں سے ایک ان کی ہے چٹک نام ہے نام اسلامی کچھ اور ہے لیکن مشہور ولیم چٹک کے نام سے ہے اور تصوف پر اسلام پر کئی بڑی سی کتابیں لکھی ہیں جو بڑی مقبول اس لیے الحمد للہ